معمر نے زہری سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی البتہ انہوں نے کہا عبادت کے لیے تین مسجدوں کی طرف رختے سور باندھا جا سکتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو پچاسی